کا تذکرہ ہوگا مقاصد عالیہ اصول مهمہ وہ چار تھے اثبات التوحید اثبات الرسالت و صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت ان چاروں مضامین کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار ایک آیت میں ذکر کی کبھی ان کو ایک صورت میں ذکر کیے کبھی ایک قسم کی ترتیب سے اور کبھی دوسرے قسم کے ترتیب سے کبھی اولن التوحید پھر تیرے الرسالت پھر صداقت الكتاب پھر ایمان بالآخرت کبھی اس ترتیب کو تبدیل کر کے دوسرے ترتیب سے ان کا تذکرہ کیا ان مقاصد اربع عالیہ میں ایک ہے اسباد التوحید اسواد التوحید یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار اس پہ ہے اگر عقیدہ توحید ہو تو حج اور عمرہ زکات و صدقات خیرات نماز نوافل قبول ہوں گے لیکن اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو سارے اعمال ہبا منصورہ بن جائیں گے وہ قدم نہ علامہ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نہ مَنْصُورًا منصورہ ورگر اگر توحید نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسائه وهو مؤمن جملہ حالیہ شرط لایا جس نے عمل صالح کیا لیکن حال یہ کہ وہ مومن ہو موحد ہو تو مسئلہ توحید ایک اہم مسئلہ تھا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا کبھی بھی انوان الالہ کبھی بینوان تحمید کبھی بعنوان عنوان تصویر اور کبھی بعنوان البرکت اب اس کی چند مثالیں ہم پیش کرتے ہیں اس بات التوحید بعنوان بے مثلا سورة البقراء صورت نمبر ایک سو تریاسٹھ سورت البقراء عد نمبر ایک سو تریاسٹھ نکالیے گن لاہو آہ تو لائی لاہ رحمان رحیم وی لاہو گناہ تو اور تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہوں کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں اللہ کی بغیر اعلان اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہو الا اللیوں القلوب محبتا و اشتیاقا اس کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے دل عاجزی کرتے ہیں شوق سے اور محبت سے تو اعلان کا معنی ہے حاجت روا حاجت پورا کرنے والا معبود ایک قسم یعنی اس کی عبادت کیا جاتا ہے اسی وجہ سے معبود کہا جاتا ہے تو مانا یہ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ نہیں ہے کوئی حاجت پورا کرنے والا اللہ کی بغیر الرحمن وہ انتہائی مہربان میں رحم والا ہے اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن اس بات توحید بے بینوان الہ اللہ ہو لا اللہ ہر الحمل قیم اللہ الا ہر اللہ تعالی کوئی آج پورا کرنے والا نہیں بغیر اللہ کی اللہ علم زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر اٹھارہ شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو شاہد اللہ انہو لا الہ الا لو اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر ایک سال کپتر انما الله اله واحد سبحانه سا يكون له ولد انما الله مال واحد صرف ہوا ہے تو پورا کرنے والا ہے حقیقی اکیلا اس کی ذات اسے منزائے کہ اس کی کوئی اولاد ہو سبحانو ایقون لہو ولد اسی طرح سرعراد آیت نمبر تیس قل هو ربی لا الہ الا ہو قل هو ربی لا الہ الا ہو اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اثبات توحید ہے بے الالہ کبھی اثبات توحید بے ہی بےمان تحمید اسباج بے ہی التحمید تحمید یعنی صفاتی علوہیت صرف اسی ہی کیلئے لیے ہے اس کے بغیر کوئی ایسا ذات نہیں جس کے لیے صفات عموحیت ثابت کیا جائے جیسا کہ صورت الفاتحہ کے ابتدا میں الحمد للہ الحمد الحمدللہ صفات نوحیت صرف اللہ ہی لیے ہے الحمدللہ یہ ماننا کہ سب تعریف اللہ ہی لیے ہے تعریفوں میں تو یہ بھی ہے کہ فلاں بڑے اچھے اولاد والا ہے تو یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا مناسب نہیں فلاں اچھے اخلاق والا ہے فلاں اپنے اچھے صحت والا ہے صفاتی علوہیت صرف اللہ کے لیے ہے الافلام استغرا کی نہیں بلکہ الافلام آدھ زینی ذہنی ہے اور نیلام علام جارا احتساس کے لیے آتا ہے صحیح سمت نے کا تو اختصاص ان صفات کی ہے جو اللہ کے مناسب ہو صفات تین قسم کے ہیں ایک وہ صفات ہے جو انسانوں کے لیے مناسب ہے اور اللہ کے لیے مناسب نہیں جیسا کہ اچھے اولاد والا صحت مند اولاد والا دوسری وہ صفات ہے جو مشترک بین العباد والخالق سمیع اللہ کی بھی صفات ہے مخلوق کی بھی صفات ہے لیکن مخلوق سمیع ہے اسباب کے ساتھ کانوں سے سنتا ہے ٹیلیفون اور وارلس کے ذریعے سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر اسباب ظاہریہ کے سنتا ہے نصیر اللہ کی صفت ہے انسان کی بھی صفت ہے انسان نصیر ہے اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیر ہے بغیر اسباب زائریہ کی اور تیسرے ہیں صفات خاصہ اللہ تعالی کے جو مخلوق کے لیے مناسب نہیں تو یہاں صفات سے مراد صفاتی الوحیت جو اللہ تعالیٰ کے مناسب ہو تو منعی الحمد اللہ کی سب تاریخ اللہ کی لائق ہے جو تمام عالموں کا رب ہے اسی طرح صورت الانعام کی ابتدا میں اس بات توحید ہی بینوان تحمید الحمد للہ سماعات اللہ وجال ظلم والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله روحیات کی تمام تاریخیں اللہ تعالی کے لیے ہیں اسی طرح سورہ کاف کے ابتدا میں سورج القاف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجا اسی طرح سورہ سبا کے ابتدا میں الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في في الحمد وهو الخبير اثبات التوحید بے بےان تحمید اسی طرح اثبات التوحید بے تحمید الحمد لله رب العالمين تو یونس آیت نمبر کا وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين اسی طرح اثبات التوحید اللہ تعالیٰ کی توحید اثبات التوحید بے بینوان تصمیح جیسا کی سورہ آلہ کے ابتدا میں سب اسم رب گل آلہ سب اسمرا اے نبی آپ اپنی بلند بھر کر کے نام کی پاکی کی بیان کیجئے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں سبحان اللہ اصرا من المسجد الارامی للمسجد سا وہ اللہ جملہ سے منزا ہے جو آپ نے باندھے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد سکتا لے گیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى عبده فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا عبد کہا پیغمبر کو کچھ لوگ کہتے ہیں نور کے بشر اللہ تعالیٰ نے بشر کہے عبدی سبحان اللہی اسرا بی عبدی لیلا من المسجد الارام الى المسجد الاقصا کچھ لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ان سے ذرا پوچھئے کہ ہر جگہ موجود تو من ابتدائی غایہ کیلئے ہے اور الا انتہائی رایا کے لیے آتا ہے تو من المجد الحرام ابتدا سفر کا مجد حرام سے شروع ہوا الا المجد الاق مسجد اقصا تک پہنچا تو ابتدائی ریا میں وہ مجل حرام میں تھی مجد اقصا میں تھی مسجد آرام پہنچی تو مسجد مسجد اقسا پہنچی تو مسجد آرام میں میں تھی اب اگر تم کہتے ہو کہ ہر جگہ موجود ہو تو تیری من اور الا کو آپ بتائیں ابتدا رہا انتہائی رہا کیسے ہوا من الحرام الى المسجد الاقصى اسی طرح سورت الحدید میں آٹھ نمبر دس سورت الحدید آٹھ نمبر ایک سبا للہ ہی ماگ سما سبا للہ سپا لیلہ یعنی ہی ماگ سماو جاب دل یعنی اسمار تو ہیوانی تسبیح اسی طرح سورت الجمعہ نمبر ایک یو سب دل لائی ماد سماو محفل آدھو الگ ملک دلائی ماد سماواد محفل آد اس بادو و ما فی تصویر ہو التوحید اس بات کبھی ہی التوحید برا کاٹو جیسا کہ سورة الفرقان کی ابتدا میں دیکھیں سورة الفرقان آج نمبر ایک اسماد التوحید بے انمان البرکت تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبدیه لیاکون للعالمین نزیرہ تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزیرا برکت ڈالنے والا ایو ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده اس بات توید بینوان البرکت تبارک نزل الفرقان آل آدی اسی طرح ہی سورہ فرقان میں آج نمبر اکاسٹھ تبارک اللہ ہی جالا کے سمائی گروجا و جالا بیا سراج و قمر منیرا سورہ مومنون آیت نمبر چودہ میں فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَاسَمُ الْخَالِقِينَ تباہ رک اللہ سن خالی سرہ رحمان آج نمبر اٹھتر تبارک مراد کا دل جلال اسی طرح سرحم ملک کے ابتدا میں سرہ ملک آج نمبر ایک تباہ رک اللہ ملک كُلِّ کا دین تبارک اللذی بیاد ملک جب آپ نماز پڑھتے ہیں وہ تدبیر تحریمہ کے بعد آپ جب تصویر پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم اس بات التوحید میں گروانی تصویر ہونے اس باد عید بےوان و تبارک اسمکا اثبات کسم کا اس و تو جدکا بےدوان برا کا تو وہ تو اعلیٰ جدو نماز میں آپ اثبات تو چاروں عنوانات کے ساتھ کرتے ہو چاہ سے پہلے آپ نے تدبیر تعریف آنے کا اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لی مطلب یہ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے علم کے اعتبار سے اللہ بہت بڑا ہے تصرف کے اعتبار سے اللہ بہت بڑا اے دعا کے اعتبار سے اللہ بہت بڑا عبادت کے اعتبار سے اللہ اکبر یعنی بے اعتبار لم بے اعتبار تصرف بے اعتبار دعا بے اعتبار باد جب آپ نے شر کی تردید کی اب اثبات توحید بعنوانات مختلفہ سبحانك اللهم اثبات التوحید بعنوان التسبیح بحمدکا اثبات التوحید بعنوان التحمید وتبارك اسمك اثبات التوحید بعنوان البرکت وتعالى جدك ولا اله غيرك اس بات باز اب دوبارہ شروع کیا الحمدللہ اس بات تو ہندوان تحمید رب العالمین نماز کا ترجمہ بھی تو تھوڑا سیکھ لو اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کام سنیہ عزیز ان کا عزیز المرجل اس کی سینی کی ایسی آواز نکلتی تھی جیسا کہ آپ دیکھی میں کسی چیز کو پکا رہے ہو اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی سینی کی آواز نکلتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں فَوَيْنُ نرمسلی الَّذِينَ مَنْ سَلَاتِ اِنْسَاهُونَ تم نماز پڑھتے ہو تمہیں نماز کا ترک میں نہیں آتا تم تم نماز کو نہیں سمجھتے اسی وجہ سے تمہاری نماز نماز ہی نہیں ہوتی جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو عقیدہ شرکیا ہو دیہات ہو نماز کو نہیں سمجھتا اس کے نماز کا کیا فائدہ اس میں انوان المختلفہ اور نماز میں آپ سوچ لیں تو پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے سبحانک گلّہ اللہ اس بات اب تو عید لینو والی تصویروں اس بات تو عید لینوانی تحمیدوں تبارہ قسم کا اس باز تو عیدان برا کا تو غیر رکو اس بات تو عید جیسا کہ اس مسئلے کے اس بات کے لیے اللہ تعالی نے عنوانات مختلف رکھے اسی وجہ سے کہ اس مسئلے کے مخالفین اس مسئلہ کے دشمن مختلف طریقوں سے آپ کی مخالفت کریں گے کبھی انکار ہوگی ان کے طرف سے نہیں مانتے تمہارا مسئلہ کبھی الخصومت و الجدال جڑیں گے تمہارے ساتھ کبھی التحیل و توسل بالوسائل شرکیہ شرکیہ بنائیں گے اور کبھی ان آبا کیا ہمارے باپ دادوں نے جو دین ہمیں چھوڑا ہے ہم اسی پہ جا رہے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے کبھی اتباع زن ان کے گمان میں جو کچھ آئے وہی کرتے ہیں اور کبھی القیاس الفاسد فیاس فاسد کرتے ہیں کہ بادشاہ کیلئے لیے جج کی وکیل کے لیے ضرورت ہوتی ہے جج کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے کل آئے کبھی اتقول علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی الراض اللہ تعالیٰ اور کبھی انتخاب ربو اللہ تعالیٰ ان کے چند ان سے نام پیش کرتے ہیں الانکار یعنی جب آپ مسمع تو عید کریں گے تو یہ انکار کرتے رہیں گے مثلا ہے سنو تو نمبر چھتیس نکالیے سورہ صافات آج نمبر پینتیس چھتیس إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا كيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون اور یوں اینا گو آلیاتنا لشاعر مجنون کیا ہم اپنے آلیہ کو ایک شاعر دیوانی کے کہنے سے چھوڑ دینے والے ہیں انکار کرتے ہیں نہیں مانتے ان کی بات کو یہ تو دیوانہ ہے یہ شاعر ہے ان کی باتوں کو ہم نہیں مانتے انکار اسی طرح الخصومت والجدال جگرتے ہیں لڑ پڑتے ہیں آپ کے ساتھ سورة الانعام آج نمبر پین ساتھ نکالیے وَمِنْ اُمَّيَا سَمِوِي لِكَا وَجَعَلْنَا لَا قُلُوِنَا كِنَّ مَنْ فْقَهُمُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا وَإِنْ ہے گا دلّا بہار ہٹائے گا جاؤں گا یو یہاں تک کہ جب یہ تمہارے پاس آ جائیں گی جاجنی کا لڑ پڑیں گی تمہارے ساتھ جب آپ مسئلہ تو بیان کرو گے حَتَّى گا جاؤں گا کا یہاں تک کہ جب یہ تمہارے پاس آ جائیں گے یہ جادہ کا لڑ پڑیں گے تمہارے ساتھ یا کفروا اللہ هذا الا ساتیر الاولین اسی طرح سورہ سات آٹھ نمبر پانچ هذا سائر كذاب یہ سائر الكذاب اجال الالهة الہ واحدا ان هذا لشئن عجاب وَقْتِرْ وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ أَنْ يمشوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ان هذا الا اختلاق اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر چار سورہ مومن آیت نمبر چار ما اجازن فی آیات اللہ الا اللذین کفروا فلا اغرر کتقلبون فی البلاد ما اللہ تعالیٰ کے میں صرف وہی لوگ کو جھگڑے نکالتے ہیں جو کفر کا سیوا اختیار کر چکے ہیں یعنی ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ لفظ جھگڑتے رہیں گے اسی طرح سے المومن آیت نمبر تینتیس الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان لا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا یعنی لو تي جگہ دے رہیں گے تمہارے ساتھ پھر سورہ مومن میں آیت نمبر 56 اِنَّ الَّذِينَ اِجَازِمْنَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بغیر سلطان ہوں بے شک جو لوگ بغیر کسی سنت کی جو ان کو پہنچی ہو اللہ تعالیٰ کی آج میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں تو اور کچھ نہیں ان لوگوں کے دلوں میں صرف بڑا بننی کی ایک ایسی خواہش ہے کہ جس خواہش تک یہ کبھی پہنچنے والے نہیں اسی طرح سے آیت نمبر انسٹھ انتر الحمد للہ دلّا ان شروع یہ تمہارے ساتھ لفظ دے رہیں گے جب تم مسئلہ توحید بیان میں آن کرو گے تو یہ تمہارے گریبان کو پکڑ کر لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ رفی تمہیں لگو جگا یہ رکھی بان ارفی تمہیں اندیش جگا یہ رکھی بان آواز سے گا گم گنت کے گزارا اے عرفی رکیبوں کے آواز سے نہ ڈارو کتی بولتی ہے اور فقیر اپنا رزق جمع کرتا ہے عرفی تمہیں اندیش جگا غائی رکھی بان آواز اسے گا گم نس کے گدارا تو اپنا آواز لگاتے رہو یہ جانے اور ان کے جھگڑے یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تیسرا ہے تحیل و توسل بالوسائل شرکیہ جب تم مسئلہ توحید بیان کرو گے تو یہ کہیں گے کہ نیک بندے ہے اللہ کے لادلے ہیں ہم انہیں الہ نہیں سمجھتے بلکہ ہماری سفارشی ہے سفارش ہی ہے مانا ملو کر زلفا سورہ آرڈ نمبر تین میں مان بلا لو کر ربنا زلفا اسی طرح سورہ یونس آرٹ نمبر اٹھارہ میں پہلے ہم نے کئی بار آج نکالی تھی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرْهُمْ وَلَا يَنْفَرْهُمْ وَيَقُولُونَ هَاُنَائِ شُفَعَوْنَا عِنْدَ اللَّهِ یہ کہ جس کو ہم بکار دیں ہماری دیئے سفارشی ہے اللہ کے ہاں اَتَّحَيُّ الْوَتَّوَسُمِ بِالْوِسَائِلِ شِرْكِيَا اسی طرح سورت الاقاف آیت نمبر اٹھائیس میں فَلَوْلَا نَسَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا بَلْ ظَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اسی طرح جب آپ مسئلہ توحید بیان کرتے ہو تو کبھی کبھار یہ قیاس فاسد کرتے ہیں اللہ تعالی اور جج کو ایک دوسرے پہ قیاس کرتے ہیں تو کہتے جج کی لیے ہم وکیل نہیں پکڑتے تو اللہ تعالی کی ذات تو بہت عظیم اور بہت بڑی ذات ہے اس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ بات نہیں کرتے ڈائریکٹ نہیں مان سکتے تو انہیں اولیاء کرام اور نیک بندوں کے ذریعے ہم ان سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آج نمبر چورہتر فما تضربو للہ اللہ مسال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون فما تضربو للہ اللہ پس تم اللہ کیلئے مثالیں میں گڑا کرو اللہ یا يعلم تم لا تالم یقینا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو اللہ تعالی کے لیے مثالیں نو بناؤ کبھی اتباع آبا کہ ہمارے باپ دادوں نے جو کچھ کیا ہے ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں آپ نے نئے نئے مسئلے شروع کیے اور ہماری باپ دادوں کا جو مسئلہ تھا ہم اسی پہ جا رہے ہیں سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ستر نکالیے سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ستر ملتبی تالو بن نہ تبیم لا شیعا ولا نے اور جب ان منکروں سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تم اس پر چلو تو جواب دیتے ہیں نہیں ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے بلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو اور نہ اسے ہی آتا ہو تب بھی انہی کے پیروی کرے یہ ضروری نہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی پہلا اولو کا نہ با ہوں نہ اور دوسرا آوسرا اللہ تو تمہیں بعض لوگ یہ ہاں، مقلدین پہ جسمان کرتے ہیں کہ دیکھیں مقلدین جو ہے بعض دادوں کی دین پہ جا رہے ہیں شیخ القرآن نور اللہ عمردہ علیہ عرفان میں پہ لکھا ہے اولو کانا نا لا نا کل ولا جم مشرم بیان اتباع هم الدلیل جائزوں اگر اکادر کے پاس دلیل ہو تو پھر ان کی اتباع جائز ہے یا اللہ نے فرمایا لا آخر ان و لا تجرب تو اگر آکل ہو لوگ ادار پہ ہو پھر ان کی تابداری میں صحاب و رجر ہے وَالَّذِينَ تَبَعْتُمْ ذُرِّيَةٌ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَةَهُمْ وَمَا أَلَدْنَاهُمْ مِنْ آمَالِهِمْ مِنْ شَيْعَوْا ادھر عجر دیتا ہے اولاد کو اتباع الآبا پہ کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تابداری کی لیکن بھی ایمان ایمان کے وجہ سے کیونکہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے تھے اور محتدون تھے تو اولاد کو اجر اس اتباع اور تابداری کی وجہ سے مل گیا حرد یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا سو یوسف آیت نمبر اٹھتیس میں وبا ملت آبائی ہبراہ ساگویا پور اتباع آبا اگر آبا باپ دادوں کے پاس دلیلوں اور صحیح رسم ہو محتدون ہو ان کے تابداری میں پر اجر اور سواب ہے اگر کوئی تم سے پوچھے کہ طب آبا جائز ہے یا ناجائز ایسی جواب نہیں دینا چاہیے کہ جائز ہے یا ناجائز ان کو کہہ لو کہ تفصیل کر لو وہ آبا جن کے پاس نہ کوئی دلیل ہو نہ صاحب عقل ہو نہ محتدون ہو ان کی تابیداری ناجائز ہے اور وہ جو محتدین ہے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں حاکل ہے ان کی تابیداری میں اجر اور ثواب ہے اس کے مثال ایسے کسی سے پوچھے کہ گوش جائز ہے یا ناجائز وہ بڑا بے وقوف مفتی ہوگا جواب دے گا کہ جائز ہے یا نہ جائز بھائی تم گوشت کے بارے میں پوچھتے ہو تو یہ گوشت کتی کا گوشت یا دنڈی کا گوشت کون سا گوشت تمہارا مراد ہے اگر کوشت کے بارے میں پوچھتے ہو ہوا میں دنڈی اور بینس کے گوشت کے بارے میں پوچھتے ہو جب اس کو ضمع کیا جائے تو جائز ہے مجمل جواب نہ دو مسی کی وضاحت کرو ایک ہے اتباع آباد قرآن و سنت کے خلاف جب آبا و اجداد قرآن و سنت کے موافق نہ ہو ان کی تابیداری ناجائز ہے اور جب قرآن و سنت کے تابیدار ہوں اس کی تابداری میں اجر سواب ہے گھر جمع دار مہت امام کو او باشد مدلل بردوان پیر چلاسی نے لکھائے گھر جمع دار مت امام کو او باشد مدلل بردوان میں اگر امام کی تقلید کرتا ہوں تو اس کا مدلل ہے ہمیشہ آیت باست دلیل شیا خبر یا بری ہر سستے پسر ان کی دلیل یا آیت یا خبر یا ان دونوں کیا ہے آیتی باست دلیل شیا خبر یا بری ہر جی آ سستے پسر نیست کولش بے دلیلی اے نیست آر سار کسرا علمی دلیل ہر بندی کو ان کی دلیل کا پتہ نہیں حالانکہ ائمہ کرام کے پاس دلیل قرآن و سنت سے اور یہ تقلید صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے سیارو آلان نبل آب امام زہبی رحمہ اللہ نے اس پہ خوب سے ارباز کیا ہے ورس دے لگا فن مقلدون من صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے جن کی تقلید کیا جاتا تھا اور پھر ان کے نام لکھے ہیں پھر تابعین میں سے اور پھر اسی طرح آخر میں لکھائے کہ پھر ان چاروں پہ اتفاق کیا گیا محمد ابلاب رائے مہن لانے جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا تھا سمیہ میں اس کا تذکرہ ہے عبدالسمیہ دس جلدوں میں ہے سعودی عرب میں اس نے لکھا ہے نان مقلدون علا مذہب الامام مالک بن آنس ہم امام مالک ابن آن اس کی ہم وہ کر لیتے فرو امام ابن نہیں آ اللہ نے فتح کبرا میں مکائے اذا کان فی المسلہ کے قولان جب ایک مسئلہ میں دو قول ہو تو اگر تمہیں ترجیح معلوم ہو مٹائی دو تو ٹھیک ہے نو تو پھر تقلید لازم ہے اسی طرح لجنا جو سعودی عرب سے چپتی ہے انہوں نے بھی تقلید کے اقسام ذکر کیے ہیں تقلید ممدوع اور تقلید مضمون کچھ لوگ آئے انہوں نے گھر پر بنا دیا اور سب کو ایک جیسا بنا دیا ایک ہے تقلید اہم کی کی وہ تقلید جب ائمہ کرام پہ ہمارا اعتماد ہے ان کے علم پہ اعتماد ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی وضاحت کی ہے تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں یا یہ مراد نہیں وہ لوگ مراد ہے جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو عقل نہ ہو محتدون نہ ہو اور ان کے راستے پہ چل رہا ہے او لؤ کان با لا لایا کھلونے ولا آؤ لایا تو دوں ایک روم برآ کان آ لا ہوں لایا ولا سے او لایا کان آ لا ہوں لایا ولا سے ہم اگر ائمہ کی تخلیق کرتے ہیں امام ابو حنیفہ بارہ اللہ علیہ کی تو ان کے پاس دلائل ہیں قرآن و سنت کے دلائل ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ قرآن و حدیث سے استعمال کرتے ہیں خود تو تین باتوں میں سے خالی نہیں ہوگا یا متحد ہوں گے یا مقلد ہوں گے اور یا اتباع الحبا ہوگا اتباع الحبا ہوگا اگر تم متحد ہے تو اپنی اصول بتائیں کہ تمہارے اتحاد کے اصول کون سے ہیں لیکن وہ اصول بنا دے جو ایم اربعہ کے نہ ہو اپنے آپ کی اصول ہو اور اگر یہ نہ ہو تو پھر تقلید لازمی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ تیل کا لمسا نظر سے وما مایا چلو اللہ علی مون یہ سلام سارے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مکلف سارے لوگ ہیں وما مایا چلوا اللہ علی مون کیا اور اس کو جاننے والے صرف علماء ہیں اور دوسرے لوگ کیا کریں گے تکلیف ضرور ہوگی اور اگر تکلیف بھی نہیں کرتے وہ تین بھی نہ ہو تو پھر چھو لا ہوگا جو تمہارے خیال میں آئے بس وہی کرتے رہو گی افرا ایتا من اتخذ لاؤ ہوا لاؤ لا ان میں افرا ایتا من اتخذ لاؤ ہوا ان تین باتوں سے خالی نہیں ہوگا یا متحد ہوگا یا مکمد ہوگا اور یا اتباع ہوا کرے گا تو ہماری اوپر یہ آیات کیسے چسمان ہو سکتے ہیں ہم جس کی تقلید کرتے ہیں آخرین بھی ہے محتدین بھی ہے نا با لَا سے آ وما وما يهتدون وہ مایا من الله ظنن إن الظن لا ذمہ من الله شيئا وما کسے وما تب سر ملا ذمن سے وہ مایا وما اللہ الذين يدون من دون الله شركا يتبعون إلا ظن وإنهم إلا يحرسون يتابع نئي مگر گمان کی اس کے وہم و گمان میں جو کچھ آئے اس کے تابداری کرتے ہیں اور کبھی اب تقول والا اللہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر سورة العراف آدم برہ تائیس سورة العراف قَالُوا آبَاءَنَا وَاللَّهُ بِهَا بہارا مر گل بسائی ہٹ میں انلائی میں تم کیوں اللہ ذمہ کھین باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہے اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں تو اللہ لا تعلمون کبھی کبھار افترال اللہ کرتے ہیں جیسا کہ سورہ آراف آج نمبر سینتیس سورہ آراف آج نمبر سینتیس فمن اللہ محمد افطرال اللہ قزبہ فمن ازلم ممن اللہ ہی کذبا کون ہے زیادہ ظالم جھوٹ بولنے میں اس سے جو اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس میں تفصیل لایا تو ادھر اللہ نے فرمایا فمن ازلم ممن اللہ ہی کذبا اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ومن ممن من مساجد لماج ائی اس کا سم ادھر بھی اور ادھر بھی اظلم سیدھا اس میں تفضیل ہے تو سب سے زیادہ ظالم تو ایک ہوگا جواب یہ کہ انواع مختلف آئے منع کرنے والوں میں سب سے زیادہ ظالم ہوئے جو مسجد سے لوگوں کو منع کرتا ہے جھوٹ بولنے والوں میں سب سے زیادہ ظالم ہوئے جو اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے وہ منظم اس طرح کون ہے زیادہ ظالم جھوٹ بنانے والوں میں اسے جو اللہ تعالی بھی جھوٹ بناتا ہے اسی طرح کبھی اتخاذ الولد للہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ کے نائم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے ان کو اختیارات ملے سورة سورت آیت آج نمبر ایک سو چودہ سورت البقرہ آج نمبر ایک سو چودہ نکالیے وقال اتغذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقال اتغذ الله ولدا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نائب مقرر کی ہے سبحانہ سبحانہ بل لہو ما فی سماج ولاد اللہ تعالیٰ نے کوئی نائے مقرر نہیں کیا سبحانہ اس بات توحید بینوانات مختلف اور جب آج توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو تمہارے مقابلے میں اور تمہاری مخالفت میں کبھی الخصومت و الجدال کبھی اتحیل و توسل بالوسائل شرکیہ کبھی اتباع الآباء کبھی اتقول اللہ اور کبھی افتراء اللہ تعالی تمہارے مقابلے میں باطل ہماچل اور باطل پرس مول بھی آئیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے دوسرا مضمون اس بات اور رسالت تو کبھی کبھار آپ ایک آج میں سوچتی ہیں تو دیکھ لیں اس میں اس بات رسالت ہوگی پیغمبر کی رسالت ایک ایک میں کبھی ایک پوری صورت میں ایک مضمون کو بیان کیا جاتا ہے مثلا اس بات التوحید تو اس میں قرآن گری میں مستقل ہے سورت الاخلاص خلاص قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم و له كفوا احد اس صورت میں دوسرا مسئلہ نہیں نہ زجر ہے نہ بشارت ہے نہ تخفیف ہے نہ دوسرا مسئلہ ہے نہ جہاد ہے نہ انفاق ہے نہ تنظیم ہے نہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے هو اللہ کہہ دیجئے میرے پاس پیغمبر اللہ ایک ہے اللہ اسمت اللہ بھی نیاز ہے لن یلد ولن یولد نہ اس کا کوئی نائب ہے دے کسی کا نائب یکن گرد دیفع احد اس میں اور کوئی مسئلہ ہے اسی طرح دوسرا مضمون اس بات رسالت پی کی رسالت کا اس بات جیسا کہ ما ودعا گرب ماں کلا وا خیرا دکھا را کا سو ہوتی گرب کر گا علم یجد کا یتیب من آوا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اسی طرح سورة الانشراح میں الحمد سا لگ سد رکھ ہوا جانا الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الوسر يسرا إنما الوسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت إثبات الرسالة اسی طرح جواب ایک آز میں سوچتے ہیں تو دیکھ لیں اس میں اثبات الرسالت ہوگی مثلا سورة البقرہ آٹھ نمبر ایک سو انیس نکالیے ارسلنا کا بلا کی بشیرا ہندا ارسل ارسلنا کا بلا کی بشیرے وہ مزیدا پے ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشی اور ڈر بتانے کو بھیجا اسی طرح سورة المائد آیت نمبر پندرہ یا آل الگتاب قد جاکم رسولنا یبینو لکم کثیرا مما کنتم تخون من الگتاب ویاغوان کثیر اب اس آیت میں سوچ لیں اس میں صرف اور صرف اس بات و رسالت ہے یا آل الگتاب یا آل الگتاب اے آل کتاب قد گم رسولنا تحقیق تمہارے پاس ہمارا یہ رسول آیا ہے یہ بینو نو لگم گسی رما گندم تخون من مل اسی طرح سورہ رات نمبر تیالیس رات آت نمبر تیالیس وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اس بات رسالت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیجائے اس بات رسالت اسی طرح جیسا کہ توحید کو ثابت کر کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں تو پیغمبر کی رسالت کو ثابت کر کے انبیاء علیہ السلام بھی جو اعتراضات ہوں گے جوابات بھی دیتے ہیں مثلاً سورة القمر آج میں مرنا نکالیے سورت القمر گزاب قوم گومن فکذبو عبدنا وقالو مجنون وزجر وقالو مجنون وزجر یہ کہنے لگے یہ جھٹلایا اور دیوانا ہے جھٹلایا اور کہا کی دیوانا ہے پیغمبر پاک و مجنون وزجر کہا کیوں تطلا گیا ہے ہر جگہ اور کیا لہی ذکر من بیننا بل وہ قذاب اشر بلکہ جی جھوٹا شرارتی ہے تو اللہ نے فرمایا سیالم غدن من القذاب اشر اسی طرح پیغمبر پہ اعتراضات سورہ فرقان آیت نمبر ساتھ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل طعاما ويمشي في لو لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعودا اور كافر کافر کہتے ہیں کیس رسول کو کیا ہو گیا ہے کھیل کھانا بھی کہتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے یہ کوئی اعتراض تھا جب وہ یہ اعتراض کرتے کہ ایک ایسا پیغمبر ہے جو کانا کھاتا ہے کھانا کھانا بھی کوئی اعتراض ہے لیکن یہ تو آپ نے دل کو تسلی دینے کے لیے جو ان کی جی میں آئی کہتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول اكل طعاما کہ دے گیا ہوا اس پیغمبر کو ہی کیسا پیغمبر ہے یا گلو تو جو کھانا کھاتا ہے وہ امسی گندا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تمہیں بھی کہتے ہیں یہ کیسا مولوی ہے مولوی ایسا ہوتا ہے یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کھانا کھاتا ہے یہ اعتراض ہے ان کا وہ دِلَا جی سَاقُ اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے لاؤن جی نہیں ملا گن گنما مزید جو ان کے ساتھ فرشتہ نہیں آتا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہو تمہیں بھی کہیں گے یہ کیسا مولوی کیسا عالم ہے ان کے ساتھ جو دوست ہے احباب ہے ہم ان کو جانتے ہیں ان کے اعمال کو ان کے کردار کو جانتے ہیں اگر یہ اچھا ہوتا تو ان کے ساتھ پاک لوگ فرشتے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تمہاری اوپر بھی یہ اعتراض کرتے رہیں گے کہ تمہارے دوست اور تمہارے آباب تمہارے شاگرد وہ فلان تمہارا دوست فلان تمہارا شاگرد نے تو یہ کیا اس نے یہ کیا تمہارے شاگردوں پہ میں ملکائی اویل کام زون او تگون ان جنت دنیا میں یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی آ پڑتا او ملکائی نئی کام زون اگر یہ ہزاروں رسول ہوتا ان کے پاس کوئی خزانہ پڑتا اور جب کوئی مولوی مالدار ہو تو تم یہ کہاں سے آ گئے ان کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے عریض تو اعتراض کرتا رہے گا یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر اعتراض ہوگا اگر میں یہ کروں وہ کروں اعتراض ہو اعتراض تو ہوتا رہے گا آپ اپنا کام جاری رکھے ما الله والرسول معنا من لسان ورا بکانا اللہ اور پیغمبر ان کی زبانوں سے نہیں بچ نکلے میں کون ہوں کہ میرے اوپر اعتراضات میں کرے جب تم پیغمبر کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہو پیغمبر کی مسلح پہ بیٹھے ہو تو پیغمبر پہ اعتراضات ہوتے تھے تم کون ہو گے تمہاری اوپر اعتراضات نہیں ہوں گے انظر ضرور کے وہ ذرا گولا سال فضل لو گلا سے سو سونار کی ایک لوہار کی اعتراضات کرتے کرتے اللہ نے فرمایا انظر ضرور کے وہ ذرا گولا سال فضل لو گلا سے یہ گمراہ ہے ان کا بس نہیں چلتا صحیح رستے کا چھوڑ دو ان کو یہ گمراہ ان کی عقل مت ماری ہے یہ تو تم جو کچھ آئے گا کہتے رہیں گے اس کی پرواہی میں کرو اسی طرح سورہ فرقان آج نمبر بیس وما قبلك من المرسلين مار سلّا کب الطعام اب اللہ تعالیٰ نے ان پر اٹیک کیا تم اعتراض کرتے ہو یہ پیغمبر کھانا کہتا ہے تو جن پیغمبروں کو تم مانتے ہو انہی کھانا کہتے ہو ان کو کیوں مانتے ہو وما قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يكونوا الطعام ويمشون في الأساق ایک طرف مشرقین اور دوسرے طرف موحدین مشرقین کے ساتھ ہے شیطان اور موحدین کے طرف سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات اسی وجہ سے اللہ نے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے فجنود ادواء الرسول ملائکون وجنود انواع ساکر شیطانی جو پیغمبر کی تعددار ہے ان کے لشکر ملائک ہیں وجنود انواع ساکر شیطانی ان کے لشکر جو پیغمبر اور ان کی تابدار ان کی دشمنے ان کے لشکر شیطان لا تخشا من قید العدوی و مکرم فاللہ نحفر عبدو دی امانی دشمن کی تدبیروں سے نہ ڈرو اللہ تعالیٰ کا نصرت اللہ تعالیٰ کا انداد تمہارے ساتھ ہوگا تو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا يكونون طعاما ويمشون في الاشاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا اتصبرون آياتم صبر کر سکتے ہو صبر کرتے رہو استقامت على الدين دین پہ مضبوط رہو توحید پہ مضبوط رہو اتصویرون وکان ربو کا نربوں اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے یہ سارا مقابلہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہیں تکلیفیں عزائے پہنچاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہیں اس کے بدلے میں اجر دیتا رہے گا اس کے بدلے میں نعمتوں سے تمہیں نوازے گا پرواہ نہ کرو اسی طرح سورہ فرقان آج نمبر اکتالیس وَإِذَا رَحَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُسُوَا اَحَاذَ الَّذِي بَعْسَ اللَّهُ رَسُولَا اور ایک کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کا سوائے اس کے کچھ کام نہیں ہوتا کہ آپ کا مزاق قرآنے لگتے ہیں کیا وہ شخص یہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے استحزان کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری استحزا کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں آج کل بھی کہتے یہ وہ پنکتی وہ یہ وہ پنتیری ہے نا یہ ہوئی جو اولیاء کرام کے دشمن یہ اولیاء کرام کے مخالف ہیں یہ اولیاء کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں ایک دفعہ جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکلے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آجب کے لیے ایک طرف چلے گئے اسی مقام پہ دیا تھا روس نے اپنے لیے ایک فارم ہاؤس بنایا تھا ایک مزرا بنایا تھا اس کو الگ ممنوع قرار دیا تھا کہ اگر اس میں کوئی وہ میرا غلام ہوگا میں اس کو ویسے نہیں چھوڑ دوں گا نبی علیہ السلام کو پتہ نہ تھا نبی علیہ السلام اس مندرہ میں اس جگہ میں چلا گیا جب اس پالوان نے دیکھا تو نبی علیہ السلام کو پکڑا اور اس کو پتا نہ تھا کہ کون ہے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگا من انتا تم کون ہو کہ میرے اس علاقہ ممنوع میں آئے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد رسول اللہ میں محمد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اس پالوان نے کہا اچھا میں تو تمہیں آسمانوں میں ڈھونڈتا تھا تم مجھے زمین میں مل گئے اور کہنے لگا انت الزی تو سب آلیہ نا وہ بندہ ہے جو ہمارے آلیہ کو گالیاں دیتے ہو نبی علیہ السلام نے تو کبھی بھی گالی نہیں دی تھی لیکن نبی علیہ السلام فرماتی تھی کہ حاجت پورا کرنے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں مسئلہ تو عید کو گالی سمجھتے تھے آج کل بھی مسئلہ تو عید کو گالی سمجھتے ہیں ہیں گستاخان رسول وہ گستاخان اولیاء ہم ان لوگوں پہ لانت دیتے ہیں جو گستاخ رسول ہو یا گستاخ اولیاء ہو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو خدا نہ سمجھے اولیاء کرام کو اور کا مقام نہ دے وہ آنے آنے وہ بندے اللہ کے محتاج ہے تو رسول اللہ کو کہا انت الزی تو صبح آ اور چونکہ وہ اتنا پالوان تھا کہ تیس بندوں کا مقابلہ کیوں کرتا تھا تو اس نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے ساتھ کشتی کر لو گے اگر مجھے گرا دیا تو میں تمہیں دس بیر انعام میں دوں گا اور اگر میں نے گرا دیا تو بغیر قتل کی تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نبی علیہ السلام کو زمین پہ گرا دوں گا زلیل کر دوں گا اور پھر مار دوں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مرضی ہے کچھ بھی کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے اگر آج کل کے مولوی ہوتے اللہ منشا اللہ صرف ایک وہ کہتے ہیں کہ چلو میری مرضی تو آؤ کچھ نہیں کر لیں گے جو بیداد کرنے والے ہو شرکیات کرنے والے وہ یہ نہیں کر سکتے وہ تو یہ بھی نہیں مانتی کہ فلانے اٹھارہ فٹ چلان لگایا ہے وہ ان کو ایک عجیب سا تعجب نظر آتا ہے کہ انسان اور پھر مولیوں پہ اتنا چلان لگا یہ تو ماننے کی بات ہی نہیں ہے ان کا ذہن بھی یہ نہیں مانتا ان کا ذہن بھی نہیں مانتا ہے کہ ایک عالم اسی میل کی بھی کر سکتا ہے شاہ اسرائی نے اسی میل کی کی تھی وہ یہ نہیں مانتے کہ موری اور تھے کرنا تو نہیں مانتے کیونکہ وہ خود نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے کہ بڑے تکڑی انسان تھے بہادر انسان تھے نبی علیہ السلام نے کہا تمہاری مرضی کشتی کر دو تو آؤ نبی علیہ السلام سلام نے کہا ٹھیک ہے دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ایک طرف ملک عرب کا پالوان اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بھی ان کی ہے مکان بھی ان کا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں پانوان نے آواز لگائی بسم اللہ دیول شروع کرتا ہوں لات عزا کے نام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا حیو یا قیوم لا الا انت انتا گرحمت کا جب دونوں نے ہاتھ لگائی اور گشی شروع ہوئی آن فان میں نبی علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے زمین پہ ٹبخ دیا اور نبی علیہ السلام نے اس کی سینے پہ ران رکھا اور کہا کہ تمہاری پیٹ لگ گئی زمین کے ساتھ اس نے کہا ہاں لیکن دوبارہ کسی کرنا ہوگا میرے آریا نے میری آواز نہیں سنی نبی اسلام نے کہا ٹھیک ہے پھر اٹھے اور جب دوبارہ ایک دوسرے کو پکڑا تو پالوان نے آواز لگائی بسم اللہ دیوال غزا نبی علیہ السلام فرمانے لگی یا یا کم لا الا انتا برحمت استغیث اور دوسرے دفعہ اٹھا کر زمین پہ گرا دیا پہلوان نے کہا تیسری بار شرط ہے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اور جب تیسری بار اور زمین پہ گرا دیا تو پہلوان کہنے لگا نہیں ایمان لاتا لیکن مدینہ منورہ کی لڑکیاں میرے پیچھے ہنسیں گی کہ تین دفعہ گرا دیا آپ ایمان لاتے ہو اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ تیس بیر بکری آپ لے جائیں یہ انعام ہے تمہارا نبی علیہ السلام نے فرمائی سنبھال کے رکھو لیکن آئندہ کسی کو ایسا نہ کہنا اس وقت تو اس نے ایمان نہیں لایا لیکن بعد میں اسی ایمان لایا تھا اس بالوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرقین اور کفار یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان ہے اور یہ انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے کھانا بھی کھا سکتا ہے بازاروں میں بھی چل پھر سکتا ہے یہ دنیاوی کام بھی کر سکتا ہے دینی کام بھی کر سکتا ہے وہ مانتے نہیں تھے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ مار سلنا قبل گمن المرسلین الا انهم لا تو میں ويمشون في فلاساک وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا اور پھر اللہ نے فرمایا ویزار آ گئی حُزُوَا یہ وہ بند آئے استعمال کے حاض اللہ سلسولہ انقاد نہیں رولنا نہ لَوْلَا جنا لے لِحَا وسوف يعلمون ویا يرون العذاب من اضل سبيلا ان کو پتا لگے گا من اضل سبيلا کہ کون ہے صحیح راستے سے کون صحیح راستے سے دوسرے راستے پہ چل رہی ہے ان کو پتا لگے گا پیغمبر پاک پہ اعتراضات جیسا کہ صداقت الرسول تو پیغمبر پہ اعتراضات اور اس کے جوابات صرف سورہ انعام میں تریاسٹھ اعتراضات ہیں خل اور کالون کے ساتھ یہ کہیں گے اعتراض کریں گے تم جواب دو یہ اعتراض کریں گے تم جواب دو ایک زمانہ تھا ابتدائی دور تھا سے تقریباً چھتیس سینتیس سال پہلے میں نوجوان تھا مجھے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک مولوی ہے اور اس نے تمہارے بارے میں ایسے ایسا کہا ہے اعتراضات کرتے ہیں تمہارے ذات پہ میں نے کہا ٹھیک اچھا میں ادھر سے چلا گیا ان کے دروازے پہ اس کو دروازہ کٹکٹا ہے جب مولوی صاحب نکل آئے میں نے گرے باندھ سے پکڑا تمہارا اس دیسی کر لوں تم نے میرے بارے میں ایسا کہا اس نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں کہا ہے کسی نے جھوٹ بولا ہے اس کو پتا لگا کہ یہ تو لڑنے کے لیے آیا ہے خیر اس نے ماضیا مانگی نے کہا میں نے بالکل نہیں کہا کسی نے ویسے تمہیں جھوٹ بولا ہے میں پھر گاڑی میں بیٹھ گیا اکیلا بھی تھا جب میں واپس آ رہا تھا دل میں میں سوچ رہا تھا کہ تم دیوانہ تو نہیں کہ اکیلے جاتے ہو دوسرے گاؤں میں اور مولوی کو گرے باندھ سے پکڑ یہ کیا کیا تم نے حیران ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے بعد میں سوچ آیا اور پٹان تو ہے بی ایس کہ پہلے وار کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں کراچی میں میں نے ایک مہاجر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ پٹھانوں سے ڈرتے ہو انہوں نے کہا یار یہ پٹھان لاجیب لوگ ہیں پہلے وار کرتے پھر سوچتے کہ میں نے کیا کیا تو میں نے بھی وہی کام کیا اس کے چند دن بعد دور تفصیل شروع ہوئی نام پہ جب میں آیا تو میں نے طلبا کو کہا کہ اس میں چوبیس عدلہ کلی آئے اس وقت توحید ہے دو حصے ہیں یہ خلاصہ میں نے شروع کیا ستائے لفظ کا ذالکہ کے ساتھ پھر میں کہا اس میں اعتراضات اور جوابات ہیں پیغمبر پاک پہ اعتراضات اور اس کے جوابات ایک ایک اعتراض میں ذکر کرتا تھا اور اس کے جوابات جب چھٹی ساتویں اعتراض میں آیا تو میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی کہ تم پیغمبر سے بڑے بندے تو نہیں پیغمبر معصوم تھی اسے گناہ بھی نہیں ہوتا تھا اور اس پہ اعتراضات اور اس کے جوابات تو اگر تمہاری اوپر کوئی اعتراض کرے تو کیا حرج ہے بس اس کے بعد جو بھی اعتراض کرتا ہے میں پرواہی نہیں کرتا میں اپنا کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں کرتے رہیے اعتراضات ان کے دل پہ بوجھ ہوگی وہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کبھی کہیں گے امیر منشور کی خلاف ورزی کرتا ہے کبھی کہتے ہیں امیر یہ کرتا کہ میں کہتا ہوں چلو کہتے رہے میں اپنا کام کرتا رہوں گا پیغمبر پہ اعتراضات اور ان کے جوابات اسی طرح صداقت الکتاب قرآن کریم میں تیسرا مضمون صداقت الکتاب کیا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کیا ہے وہ سچ اور صحیح ہے سورت البقرہ آیت نمبر نمان میں نکالی ہے وَلَقَرَا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ آَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفِرُ بِعَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ہم نے آپ کی طرف واضح دلائل نازل کیے اور ان دلائل کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو نا فرمانی کی خو کرے اسی طرح سورہ یونس کے ابتدا میں علی عمر تلگا تلگتا دل عجبا اکانا شیا جب انا جلم اکانا لنا سے آ کیا ان لوگوں کو اس بات پر تاج ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مر پر اس مضمون کا حکم بیجا اسی طرح سورہ کی ابتدا میں کتاب انہوں کے متا تو سم فصلت سلک میں کی من خبیر اسی طرح سورہ یوسف کی ابتدا میں تلک آیات الكتاب المبین انا لال تاکلون صداقت الكتاب اور اس پر بھی اعتراضات مشرقین کے جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر چار وہ کال اللہ لینا کبر ہوں امراض اللہ کو ولیکم ناخرون اور کافر یوں کہتے ہیں کہ قرآن تو کچھ بھی نہیں محض جھوٹ ہے تو جب تم قرآن بیان کرتے ہو تو تمہارے خلاف بھی گنڈی ہوگی یہ جھوٹ بولتے ہیں مانا صحیح نہیں کرتے الفاظ صحیح نہیں بولتے یہ جھوٹ بولتے ہیں تمہاری اوپر بھی اعتراضات ہوں گے جب تم قرآن کریم بیان کرتے ہو فقط جاؤ ظلم و زورا اللہ نے جواب دیا اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر پانچ وقالوا اساطير الاولين تتبع فيتم تباہ فیتم لال بگر کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے لوگوں کو قصے ہے سیا تم لال اے بکر یہ پرانی زمانے کی کسی کہانیاں پھر وہی کہانیاں اس کو صبح شام پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے تمہاری اوپر بھی یہی اعتراضات ہوگی کہ بس کسی کہانیاں اور کسی کہانیاں بیان کرتے ہیں اسی طرح اس بات اور قیامت اور اس بات قیامت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اس بات قیامت اکثر انسلا کے ذریعے کیا جاتا ہے کیونکہ انسانی عقل اس کو پہنچ نہیں سکتا تو اللہ تعالی انسلا بیان کرتے ہیں کہ دیکھے جیسا کہ خوشک زمین کو میں نے تازہ کر دیا اسی طرح انسانوں کو بھی میں اٹھاؤں گا تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کیے جیسا کہ سورہ قاف آد نمبر نو وَنَزَّلْنَا مِنَا سَمَائِ مَا مُبَارَكَا فَأَمَّدْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِيدُ وَالنَّخْنَ بَاسِقَاتٍ لَهَا تُعْلُ النَّزِيدُ رِزْقًا لِلْعِبَادُ واینا به تھا کز کذالک الخروج واینا به بھی بند کذالک الخروج ہم زم خوشک زمین کو تازہ کر دیتے ہیں پانی سے کذالک الخروج اسی طرح تمہارا اٹھنا ہوگا قیامت کے دن اسی طرح لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامة اي حسب الانسان ولا نجمع عظاما سوره قیامت میں بلا قادرین لا نسوی بنانا اسی طرح سوره دار میں هل اتى الانسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل بمعنى قدر حل تعال الانسانی یقیناً زمانے میں انسان پر ایک ایک سا وقت بھی گزر چکا ہے جبکہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ہم نے انسان کو ایسے نطفہ سے بنایا جو عزائر مختلف سے مرکب کرتا اتنا خلط الانسان من سو چنم ساج نب کلی فجان اور پھر اس بات قیامت پہ ان کے اعتراضات اور اس کے جوابات ذکر کرتے ہیں تو مقاصد اربع عالیہ کبھی کبھار آپ ایک میں سوچیے تو دیکھ لیں اس میں یا اس بات التوحید ہوگی یا اس بات الرسالت ہوگی یا صداقت الکتاب ہوگی یا ایمان بالآخرت یا ان چاروں مقاصد پہ اعتراضات ہوں گے اور ان کی جوابات تو جب ایک آیت میں آپ سوچتے ہیں تو دیکھ لیں اس میں مقاصد اربع سے کسی مقصد کا تذکرہ تو نہیں یا اس میں اعتراضات یا اس کے جوابات تو نہیں تو تمہیں پتہ لگے گا نورستان کا ایک عالم تھا مولانا پھر مدینہ منورہ میں وہ ادھر اسے سبق پڑھی ماچسٹر کیا پھر کوئٹہ میں شیخ العزیز تھے ایک دفعہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سال کے آخر میں مدینہ منورہ میں محاذرہ ہوتا ہے اس میں ہر ملک کے کچھ ایک ایک عالم تقریر کرتے تو محاضر آتا مجھے پتا ہی نہیں تھا نہ کسی نے مجھے پہلے بتایا تھا علماء آئے تھے اور تقریباً سو ممالک کے علماء تھے محاضرہ شروع تھا بیانات شروع تھے میں بھی ایک سائڈ میں بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے نسوار بھی رکھے تھے اسی میں اسٹیج سے آواز ہوا کہ پاکستان کے طرف سے مولانا یا کے لیے پانچ منٹ ہے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے اب میں حیران ہوں کہ اب کیا کروں نسوال تو جلدی جلدی میں کچھ کہا اور کچھ جیب میں ڈالا منہ صاف کر دیا اور میں اسٹیج پہ چلا گیا کہ اب میں کہوں کیا اسٹیج پہ جب پہنچا تو میں نے سوچا کہ اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب میں نے تیاری نہیں کی ہے چلے میں قرآن کریم کے فام کی اصول بیان کروں گا تو میں نے شروع کیا ان اصول قرآن پہ جو حضرت شیخ القرآن نے ہمیں سکھائے تھے کہ قرآن کریم کی آیت میں اگر آپ سوچتے ہیں تدبر کرتے ہیں اور میں نے آج بڑی کتاب ہوئی نیک مبارک انڈی اتبرو آیات والے اتذکر اولو باب اور پھر میں نے کہا کہ تدبر کے لیے اصول چاہیے اور ان اصول پہ میں نے شروع کیا میں جب پورے ہونے والی تھی مصر کے ایک عالم نے آواز دی کہ میرا ٹائم بھی ان کو دو تو سیلفی نے مجھے کہا آپ ان کا ٹائم بھی لے لیں اور تفصیل سے بیان کریں اور دس منٹ پوری ہونے والی تھی کہ تین اس کے عالمی آواز یہ میرا ٹائم بھی دو اسی طرح ایک ایک طرف سے ایک ایک عالم کہہ رہا تھا میرا ٹائم بھی ان کو دو میں نے تقریباً آٹھ گھنٹہ پونے گھنٹہ بیان کیا اصول قرآن پہ اور تدبر قرآن پہ جب میں نے تقریر ختم کی تو سارے علماء میرے طرف دوڑ پڑے اور مجھے کہنے لگے کہ جو آپ نے تدبر کی اصول بیان کی یہ کون سی کتاب میں ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں اور سارے اور آدمی میں نے کہا میں نے کسی کتاب سے نہیں سیکھے ہیں یہ میرا ایک استاد ہے اس نے ہمیں سکھائے ہیں انہوں نے کہا استاد میں نے کہا زندہ ہے اور پھر شیخ القرآن کو اس نے خط بھی لکھا تھا انہوں نے کہا کہاں پہ میں نے کہا پاکستان میں انہوں نے کہا اس کا عنوان مجھے پتا ہمیں دے اکتب عنوانا اس کا فون نمبر میں نے کہا ادھر تو ٹیلی فون نہیں ہوتی کیونکہ اس زمانے میں نہ موبائل تھے اور نہ فون تھا پنپیر میں ہوئے حیران ہوئی کہ اس دور میں ایسا عالم جو قرآن فانی کے ایسی اصول بیان کر دے تو ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھے الحمد للہ سما الحمد للہ یہ شیخ القرآن نور اللہ عمر کل کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اصول بتلائے یہ مقاصد اربع عالیہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں سوچ لیں تو یا ان مقاصد کا تذکرہ ہوگا یا اس پہ اعتراضات ہوں گے اور اس کے جوابات ہوں گے چار ان مقاصد کے لیے ممدات جو ان چار مقاصد کے مضبوط کرنے کے لیے ہیں اس میں پہلا ہے جہاد دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ تعالی تیسرا ہے تنظیم اور چوتھا ہے آداب ہو ان شاء اللہ آئندہ اسباب میں ہم بیان کریں گے سبح کل